من الرجیم بسم اللہ الرحیم برادران عزیز السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ پرویز کی آواز ہے میں اپنے مکان پچیس B Gulberg twenty five B Gulberg Lahore سے بول رہا ہوں آج اپریل انیس سو تریسٹھ کی چار تاریخ اور جمعرات کا دن ہے آپ کو معلوم ہے کہ میری ساری زندگی کا مشن میرا مقصود و منتہا قرآن کریم کی تعلیم اور فکر کی نشر و اشاعت ہے کے لیے میں قریب تیس سال سے مسلسل کوشش کر رہا ہوں میں نے قرآن کریم کو اپنی بصیرت کے مطابق سمجھا اور جو کچھ میں نے سمجھا ہے اسے دوسروں کے سامنے پیش کرتا ہوں اس امید اور توقع سے کہ وہ خود قرآن کریم پر غور و فکر کریں گے اور خود سمجھیں گے کہ قرآن انہیں کیا دیتا ہے میں آج کی نشست میں مختصر الفاظ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کیا ہے اس کا مقام کیا ہے وہ انسانیت کو کیا دیتا ہے وہ فرد کو کیا بناتا ہے وہ اقوام کے اندر کس قسم کی تبدیلی پیدا کرتا ہے اور جب انسان اس کے مطابق اپنے معاشرے کو متشکل کرتے ہیں تو اس معاشرے کا نقشہ کیا ہوتا ہے اور اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں امید ہے آپ قرآن کریم کے متعلق اس مختصر سے تعارف کو مفید پائیں گے وما توفیقی باللہ العلی العظیم آپ تاریخ انسانیت پر نگاہ ڈالیے یہ تعمیر و تقریب کی عبرت انگیز داستان اور آبادی اور ویرانی کی حدیث سے خون چکا نظر آئے گی ہر دور کے انسان کی جد و جہد اور سی و کاوش کا ملخص یہ دکھائی دے گا کہ وہ اپنے لیے ایک عظیم الشان نظام تمدن تعمیر کرتا ہے اس فلک بوس عمارت کے لیے انواع و اقسام کے نوادرات جمع کرتا ہے وہ عمارت اس کے حسین تصورات کی مرکز اس کی تعداد آرزوؤں کی محور اور گل پوش تمناؤں کی آمادگاہ بنتی ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس ایوان رفیع الشان کی تکمیل میں ارتقاء انسانیت کا راز پوشیدہ ہے وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا وجود دنیا کے ستائے ہوئے انسانوں کے لیے پناہ گاہ ہے جو اسے ظلم و استداد کے پنجائے آہنی کی گرفت سے بچا کر امن و سکون عطا کر دے گا ایک عرصہ تک وہ ان تصورات کی دنیا میں محو اور اس قطر عظیم المرتبت کی تکمیل میں سرگرداں رہتا ہے اور جوں جوں اس کی دیواریں اوپر کو ابھرتی ہیں اس کی نگاہوں میں چمک اور مسرتوں میں کی پیدا ہوتی چلی جاتی ہے لیکن وہ عمارت ہنوز تکمیل تک بھی نہیں پہنچنے پاتی کہ دنیا اس عبرت انگیز تماشے کو بقد حسرت دیکھتی ہے کہ وہی انسان اس عظیم و حسین عمارت کو خود اپنے ہاتھوں سے زمین پر گرا دیتا ہے اور یوں اس کی آرزوں اور تمناؤں کا وہ شگفتہ و شاداب مرقع آگ کا ڈھیر بن کر رہ جاتا ہے اور اس کے بعد اس کے کھنڈرات ایک حسین خواب کی پریشان تعبیر کی نشاندہی کے لیے باقی رہ جاتے ہیں بابل اور نینوا مصر اور یونان چین اور ترکستان روم اور ایران کی تہذیبوں کے کھنڈرات کو دیکھیے اور پہچانیے کہ وہ کیسے کیسے عظیم المرتبت تمدنوں کے مدفن ہیں جن میں انسانی ناکامیوں اور نامرادیوں کی تعصف انگیز اور جگر پاش داستانیں محض خواب ہیں وہ داستانیں جو ہر قلب حساس سے پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ ولا تو کلتی نقضت کا من غزلہ قوت دیکھنا تمہاری مثال اس گڑیا کی سی نہ ہو جائے جس نے بڑی محنت سے سوت کاٹا اور پھر خود اپنے ہی ہاتھوں سے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اگر آپ تاریخ کی ان کوہنا داستانوں کی ورق گردانی اور اقوام سابقہ کے اجڑے ہوئے کاشانوں کی عبرت سامانی سے انسانی سی و کاوش کے اس محال و انجام تک پہنچنے کی فرصت نہیں پاتے تو ایک نظر خود اپنے زمانے کے قطرے تہذیب و تمدن پر ڈالیے جس کی چمک دمک نے اقوام عالم کی نگاہوں میں خیرگی پیدا کر رکھی ہے ہمارا دور تہذیب مغرب کا دور کہلاتا ہے اس تہذیب کی سچبت و سروت اور دبدبا و تنتنا کا یہ عالم ہے کہ انسان نے فطرت کی بڑی بڑی محیط قوتوں کو مسخر کر لیا ہے اسباب رسل و رسائل اور ذرائع آمد و رفت کی محیر العقول برق رفتاری سے زمین کی تنابیں کھچ گئی ہیں پہاڑ اس کے حضور سجدہ ریز ہیں زمین اس کے پاؤں کی ٹھوکروں سے اپنے دبے ہوئے خزانے اگل رہی ہے آسمان کی بجلیاں اس کے اشاروں پر ناچتی ہیں ایٹم کی غیر مری جن ناتی اس کی مٹھی میں ہیں وہ چاند اور سورج کو اپنے زیر دام رہا ہے وہ کاکشاں پر کمندے پھینکنے کی سوچ رہا ہے انسان کو اپنی ساری تاریخ میں کبھی اس قدر کائنات گیر قوت حاصل نہیں ہوئی تھی لیکن ابھی اس تہذیب کی عمر نصف صدی سے بھی زیادہ ہونے نہیں پائی کہ ان بے پناہ قوتوں کا حامل انسان پکار اٹھا ہے کہ ہم نے زندگی کی ابتدا سائنس کی کاریگری سے کی اس وسوخ کے ساتھ کہ مادی کامرانیاں زندگی کے عقدوں کو حل کر دیں گی لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم غلطی پر تھے زندگی کے مسائل اتنے آسان نہیں یہ اقتباس میں نے سنایا ہے پروفیسر میسن کی کتاب کریٹو فریڈم سے اس کے ساتھ تاریخ تمدن کا مشہور ماہر ڈورسی اپنی کتاب سیولیزیشن میں لکھتا ہے کہ ہماری موجودہ تہذیب اپنے قومی معاشی آئلی اخلاقی مذہبی اور ذہنی نظام کے ہر شعبہ میں حماقت جہالت فریب اور ظلم کا مستقل مظاہرہ ہے چنانچہ اس قطر فلک بوس کی بنیادیں بری طرح سے کھوکھلی ہو رہی ہیں اور ہر قلب حساس متوحش ہے کہ اگر گزشتہ دو عالمگیر لڑائیوں کے بعد ایک اور دھچکا لگا تو نہ صرف یہ کہ اس کاخ بلند کا نام و نشان تک مٹ جائے گا بلکہ اس کے سائے کے نیچے بیٹھی ہوئی انسانیت بھی کچل کر رہ جائے گی سوال یہ ہے کہ انسان کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے ظاہر ہے کہ دور قدیم کے تمدن کے ایوانات ہوں یا عصر حاضر کی تہذیب کے محلات نہ انہیں پاگلوں نے بنایا تھا نہ انہیں دیوانوں نے تعمیر کیا ہے یہ نظام ہے تہذیب و تمدن ہر دور کے انسانوں کی عقل و دانش کا ماحصل اور ان کی تدبیری اور انتظامی صلاحیتوں کا نچوڑ تھے اس سے ظاہر ہے کہ انسانیت کی تاریخ کے مطالعہ کے بعد ہر صاحب علم و بصیرت لا محالہ اس نتیجے تک پہنچتا ہے جس نتیجے پر ہمارے دور کا سب سے بڑا سائنسدان پروفیسر اینسٹن پہنچا تھا چنانچہ اینسٹائن نے اپنی کتاب out of my later days میں لکھا ہے جو اس کی وفات کے بعد چھایا ہوئی تھی کہ ہم نے تلخ تجارب کے بعد یہ سیکھا ہے کہ معاشرتی زندگی کی گتھیاں تنہا اصل کی روح سے نہیں سلجھ سکتی اس لیے ہمیں تنہا عقل کو اپنا خدا نہیں بنا لینا چاہیے اس خدا کے عضلات یعنی مسلس تو بہت مضبوط ہیں لیکن اس کی ذات یعنی پرسنالٹی نہیں ہے عقل اسباب و ذرائع پر تو خوب نگاہ رکھتی ہے لیکن مقاصد و اقدار کی طرف سے اندھی ہوتی ہے یعنی انسانی عقل فطر کی قوتوں کو تو متاثر کر سکتی ہے لیکن انسانی معاملات کا اطمینان بخش حل دریافت نہیں کر سکتی یہ اس کے دائرہ منصب سے باہر کی چیز ہے انسانی معاملات کے حل کے لیے ضروری ہے کہ یہ متعین کیا جائے کہ انسانی زندگی کا مقصد اور نصب العین کیا ہے افراد اور اقوام کے مفاد میں تصادم کیوں ہوتا ہے اور اسے کس طرح روکا جا سکتا ہے کون سی چیز عالمگیر انسانیت کے لیے منفت بخش ہے اور کون سی مذرت رساں نو انسان میں مشترک اخبار کون سی ہیں اور ان کا باہمی تعلق کیا ہے ان اخبار کی حفاظت کیوں ضروری ہے انسان کے بنیادی حقوق کیا ہیں اور ان حقوق کا تحفظ کس طرح ممکن ہے ان امور کا تعین عقل اور اس کے مظاہر علوم سائنس کے بس کی بات نہیں جیسا کہ پروفیسر آئنسٹائن نے لکھا ہے سائنس صرف یہ بتا سکتی ہے کہ کیا ہے وہ یہ نہیں بتا سکتی کہ کیا ہونا چاہیے اس لیے اقدار کا متعین کرنا اس کے دائرے سے باہر ہے سائنس کے علمبرداروں نے اکثر اوقات اس عمل کی کوشش کی ہے کہ وہ سائنس کی روح سے اقدار کے متعلق قطعی فیصلہ نافذ کر دیں لیکن یہ ان کی غلطی ہے سائنس کے نزدیک بس ایک شے ہوتی ہے اس کی دنیا میں آرزو اقدار خیر و شر نصب العین حیات کا کوئی وجود نہیں ہوتا سائنس نہ اقدار متعین کر سکتی ہے اور نہ ہی انہیں انسانی سینے کے اندر داخل کر سکتی ہے اب سوال یہ ہے برادران عزیز کہ اگر انسانی معاملات کا حل انہی امور پر منحصر ہے اور ان کا تعین عقل انسانی کے کی بات نہیں تو کیا عقل کے علاوہ کوئی اور سر چشمہ علم بھی ہے جس سے ان امور کا تعین ہو سکے اور کاروان انسانیت راستے کے خطرات سے محفوظ و مصون اپنی منزل مقصود کی طرف قدم بڑھائے جائے ظاہر ہے کہ اس سوال کا جواب عقل انسانی کی روح سے نہیں مل سکتا اس لیے کہ عقل اپنے علاوہ کسی اور سرچشمہ علم کو جانتی ہی نہیں اس کا جواب ہمیں ایک اور گوشے سے ملتا ہے جو پورے حتم و یقین سے کہتا ہے کہ رب الزی آتا کل شین خلقہ ثم ہدا یعنی جس خدا نے کائنات کی ہر شے کو پیدا کیا ہے اسی نے یہ انتظام بھی کر رکھا ہے کہ ان اشیاء کو بتائے کہ ان کی منزل مقصود کون سی ہے اور وہ اس منزل تک کس طرح پہنچ سکتی ہے اس رہنمائی کو وہی سے تعبیر کیا جاتا ہے جو خدا کی طرف سے براہ راست ملتی ہے اشیاء کائنات میں وہی یعنی خدا کی طرف سے براہ راست رہنمائی ملنے کا یہ سلسلہ آج خود جاری و ساری ہے ہر شے کی تخلیق کے ساتھ اس کے اندر اس حقیقت کا علم رکھ دیا گیا ہے کہ اس کی نشو و نما کے ذرائع کون سے ہیں اور اس نے انہیں کس طرح حاصل کرنا ہے اس کے فرائض زندگی کیا ہیں اور انہیں کس طرح سر انجام دیا جائے گا خارجی کائنات میں اس رہنمائی کو قوانین فطرت کہا جاتا ہے اور حیوانات کی دنیا میں اسے جبلت یعنی انسٹنکٹ سے تعبیر کیا جاتا ہے ہر شے ان قوانین یا جبلت کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے اور ان کے مطابق زندگی بسر کرنے پر مجبور ہے ولّہ یس جد و و معاف الارض کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں جو کچھ ہے سب قوانین خدا بندی کے سامنے سجدہ ریز ہے کسی کو ان سے یا رائے سرکشی و مجال سرتابی نہیں وہ لا یس یہی وجہ ہے کہ یہ محیر العقول کارگاہ کائنات اس نظم و نسق اور حسن و زیبائی سے سرگرم عمل ہے کہ اس میں کہیں انتشار و اختلال نہیں کسی قسم کا فطور یا فساد نہیں فی خلق رحمان من تفاوت لیکن عزیزان من انسان کی کیفیت اس سے مختلف ہے اس کی رہنمائی دیگر اشیاء کائنات کی طرح پیدائش کے ساتھ اس کے اندر ودیت نہیں کی گئی بکری کا بچہ پیدائشی طور پر جانتا ہے کہ اس کے لیے گھاس حلال ہے اور گوشت حرام شیر کو اب خود علم ہوتا ہے کہ اس کے لیے گوشت جائز ہے اور گھاس ناجائز لیکن انسانی بچہ کو کھانے پینے کی چیزوں کے متعلق بھی اتنا علم نہیں ہوتا کہ اس کے لیے کون سی شے نفع بخش ہے اور کون سی مذرت رسا چے جائے کہ اسے خیر و شر کی تمیز اور صحیح اور غلط اقدار کی تعین کی استعداد آج خود حاصل ہو علامہ اقبال کے الفاظ میں آدمی اندر جہان خیر و شر کم شناست نفع خود را الر نہ نداند زشت و خوب کار پیست زیادہ ہموار و نا ہموار پیست انسان کے اندر یہ رہنمائی یعنی وہی اس لیے نہیں رکھی گئی کہ اگر ایسا کیا جاتا تو یہ بھی دیگر اشیاء کائنات کی طرح اس رہنمائی کے مطابق چلنے پر مجبور ہو جاتا صاحب اختیار و ارادہ نہ رہتا اس کا اختیار و ارادہ وہ شرف عظیم ہے جس سے یہ دیگر اشیاء کائنات سے ممتاز و متمیز ہے یہی اس کی سرفرازی اور سربلندی کا باعث ہے اور اسی سے یہ مسجود ملائق اور مخدوم خلائق ہے اگر انسان کو قوت انتخاب حاصل نہ ہوتی تو یہ پتھر کا بت ہوتا یا زندان فطرت میں محبوس و باوجودہ قیدی اگر اس میں سرکشی اور سرتابی کی استعداد نہ ہوتی تو اس کی اصول پرستی کبھی وجہ شرف اور باعث تحسین و تبریق نہ ہوتی اس لیے کہ نیکی وہی نیکی ہے جو بدی کی قدرت رکھتے ہوئے کی جائے اطاعت وہی اطاعت ہے جو سرکشی کی استطاعت کے باوجود اختیار کی جائے اس سر کے جھکنے میں خوبی ہے جس کی پیشانی میں سرفرازیاں جھلک رہی ہوں جس میں انتقام کی قوت نہیں اس کے عفو میں کیا خوبی ہے جس میں ہمسری کی ہمت نہیں اس کا کسی کو جھک کر سلام کرنا ہوئے غلامی ہے اختیار رکھتے ہوئے اپنے آپ کو کنٹرول رکھنا وجہ شرط انسانیت کسی سے اس کی ممکنات مشہور ہوتی ہیں اور زندگی ارتقائی منازل طے کرنے کے قابل بنتی ہے اس کے اختیار و ارادے کا تقاضا تھا کہ خدا کی طرف سے رہنمائی اس کے اندر ودیت کر کے نہ رکھی جاتی تو کیا عزیزہ نے من انسان کو اس رہنمائی کے بغیر چھوڑ دیا گیا نہیں اسے بھی یہ رہنمائی دی گئی لیکن اس کے لیے طریق دوسرا اختیار کیا گیا یہ رہنمائی مشیت خداوندی کے پروگرام کے مطابق ایک فرد کی طرف وہی کی جاتی جو اسے دوسرے انسانوں تک پہنچاتا اور اسے ان کی مرضی پر چھوڑ دیا جاتا کہ وہ اسے علاوت ہل بصیرت قبول کر لے یا اس سے انکار کر دے انہیں بتا دیا جاتا کہ اگر وہ اس کے مطابق زندگی بسر کریں گے تو ہر قسم کی شادابیاں اور سرفرازیاں ان سے ہم کنار ہوں گی اگر اس کے خلاف چلیں گے تو اس کا نتیجہ تباہی اور بربادی ہوگا خدا کی یہ وہی ان مقتدر ہستیوں کی وفاقت سے جنہیں انبیاء اکرام علیہ السلام کہا جاتا ہے مختلف ادوار میں ملتی رہی لیکن زمانہ کے حوادث اور انسانی تعریف کے ہاتھوں وہ اپنی اصلی شکل میں محفوظ نہ رہی یہ وہی آخری اور مکمل شکل میں اب سے قریب چودہ سو سال پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے انسانوں تک پہنچی اس کے مجموعہ کا نام القرآن العظیم ہے قرآن کریم خدا کی طرف سے بتدریج نازل ہوتا رہا اور قریب تیئیس سال کے عرصے میں تکمیل تک پہنچا نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کتابت اور حفاظت کا پورا پورا اہتمام و انتظام کیا چنانچہ حضور کی وفات کے وقت یہ اپنی مکمل شکل میں کتابی صورت میں موجود تھا اور سینکڑوں حفاظ کے سینوں میں بھی محفوظ یہی کتاب اپنی اصلی شکل اور ترتیب کے ساتھ اس وقت ہمارے پاس موجود ہے اور تاریخی شہادات سے ثابت ہے کہ ان چودہ سو ان چودہ صدیوں میں اس میں ایک حرف کا بھی تغیر و تبدل نہیں ہوا اس کی حفاظت کا ذمہ خود خدائے جلیل نے لے رکھا ہے یہ عظیم المرتبت کتاب ابدی حقائق کا مجموعہ اور مستقل اقدار کا صحیفہ ہے اس میں انسانی زندگی کے ہر گوشے کے لیے مکمل رہنمائی موجود ہے انسانی تصنیف اپنے ماحول کی پیداوار اور ایک خاص مقصد کی ترجمان ہوتی ہے اس لیے اس کی زندگی ہنگامی اور وقتی اور اس کی افادیت محدود ہوتی ہے لیکن آسمانی کتاب کی کیفیت اس سے مختلف ہوتی ہے وہ فضا اور ماحول کے اثرات سے بلند اور زمان و مکان کی حدود سے ماورا ہوتی ہے نہ اس کی تعلیم کبھی پرانی اور فرسودہ ہوتی ہے اور نہ ہی وہ کسی مقام پر انسان سے یہ کہتی ہے کہ میں اس سے آگے نہیں جا سکتی وہ ہمیشہ زمانے کی امامت کرتی ہے اور انسانی زندگی کے ہر تقاضے کا اطمینان بخش حل بتاتی ہے اس میں افراد کی صلاحیتوں کی نشو و ارتقاء کے اصول بھی ہوتے ہیں اور اقوام کے عروج و زوال سے متعلق قوانین بھی قرآن کریم ان تمام خصوصیات کی حامل آسمانی کتاب ہے اور نو انسان کے لیے آخری ضابطۂ حیات ہونے کی وجہ سے ہر حیثیت سے مکمل اور ہمانگیر ہے برادران من رب جلیل کی اس کتاب عظیم نے بتایا کہ انسان کی ناکامیوں اور نامرادیوں تباہیوں اور بربادیوں ریزیوں اور فساد انگیزیوں کی بنیادی وجہ وہ تصور حیات ہے جو اس نے غلط نگہی اور کج فہمی کی بنا پر انسانی زندگی کے متعلق قائم کر رکھا ہے یہ وہ یہ نظریہ وہ ہے جسے عصر حاضر کی اصطلاح میں مادی تصور زندگی یعنی میٹیریلسٹک کانسیپٹ آف لائف سے تعبیر کیا جاتا ہے اس نظریہ کی روح سے سمجھا یہ جاتا ہے کہ انسان حیوانات ہی کی بڑی ہوئی شکل ہے اور اس کی ہستی اس کے مادی پہ کر جسم سے وابستہ ہے اور بس اس کی زندگی حیوانات کی طرح طبی قوانین کے تابع سرگرم عمل رہتی ہے اور انہی قوانین کے مطابق ایک دن اس کے جسم کی مشینری بند ہو جاتی ہے اس سے زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور اس فرد کا کچھ باقی نہیں رہتا لہذا انسان کے سامنے نہ حیوانی تقاضوں سے بلند کوئی تقاضا ہے نہ طبیعی مقاصد کے علاوہ کوئی اور مقصد عقل کا فریضہ یہ ہے کہ وہ ان تقاضوں کی تسکین کا سامان بہم پہنچائے اور اس کے لیے جو وسائل و ذرائع اختیار کرے ان کے جواز کے دلائل تراش اس نظریہ کے مطابق زندگی بسر کرنے والوں کے سامنے جنگل کے قانون یعنی جس کی لاٹھی اس کی بھینس سے بلند کوئی اور قانون ہو نہیں سکتا اور اس کا نتیجہ ظاہر ہے اس سے مختلف افراد کے مفاد میں تصادم ہوتا ہے اور جب یہی تصادم افراد سے آگے بڑھ کر اقوام تک پہنچتا ہے تو اس کی زلزلہ خیزیوں اور آتش فشانیوں سے انسانی دنیا کا گوشہ گوشہ گیران ہو جاتا ہے یہ وجہ ہے کہ انسان نے اپنی تمدنی زندگی کے لیے جس قدر راستے اختیار کیے وہ اسے سکون و اطمینان کی جنت کے بجائے تباہی اور بربادی کے جہنم کی طرف لے گئے اور اس کے قطر حیات کی کوئی منزل بھی اپنی بنیادوں پر قائم نہ رہ سکی اس لیے کہ جیسا کہ دا میکنگ آف ہیومینٹی کے قابل مصنف رابرٹ گرفو نے لکھا ہے انسانی ہے تو اجتماعیہ کا کوئی نظام جس کی بنیاد باطل اصولوں پر ہو کبھی قائم نہیں رہ سکتا خواہ اس باطل نظام کو کیسے ہی حسن تدبر اور دانش اتواری سے کیوں نہ چلایا جائے اس کی بنیادی کمزوری خارجی نظم و ضبط اور ادھر ادھر کی جزی مرمت سے کبھی رفع نہیں ہو سکتی یہ ایک تصور حیات ہوا اس کے برعکس قرآنی تصور حیات یہ ہے کہ انسان صرف اس کے طبی جسم سے عبارت نہیں اسے جسم کے علاوہ ایک اور شے بھی عطا ہوئی ہے جسے انسانی ذات یا ہیومن پرسنالٹی کہا جاتا ہے انسانی ذات نشو و نما یافتہ شکل میں نہیں ملتی بلکہ مزمر اور خبیدہ صورت میں ملتی ہے اس کی مضمر صلاحیتوں کو نشو و نما دے کر اس کی ممکنات کو مشہود کرتے جانا انسانی زندگی کا مقصود ہے اگر انسانی ذات کی مناسب نشو و نما ہو جائے تو اس سے انسانی زندگی موت کے بعد